ایک منسانہ پیش خدمت ہے سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے آئندہ کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں میسر ہوں لیکن آدمی کا بسا اوقات ان سے کم تر درجے کی چیز کھانے کو جی چاہنے لگتا ہے ایک مرتبہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی صورت گزری سب کچھ میسر تھا لیکن مولی کھانے کے لیے اس کی طبیعت مچل مچل گئی پھر وہ سبزی منڈی کی طرف بڑھ گیا منڈی کے دروازے سے ایک بابا جی جنہوں نے اپنے کندھے پر مولیوں کو گٹھا اٹھا رکھا تھا نکلے اس میں سے ایک مولی نکلی اور نیچے گر گئی اس نے نیچے سے مولی اٹھائی اور بابا جی کو دینے کی گھر سے آگے بڑھا جب اس نے آواز دی تو بابا جی نے مڑ کر دیکھا جب بابا جی نے مڑ کر دیکھا تو اس نے ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا بابا جی یہ موڑی گر گئی تھی لے لے وہ مسکرائے اور کہا تم کھا لو یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے پہلے تو اس نے غور نہ کیا اس کے بعد اس نے غور کیا کہ موریوں کو گٹھا اس انداز سے بندھا تھا کہ مزید موریاں گرنے کا کبھی امکان تھا پھر وہ چھوٹے قدموں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کافی دور تک گیا لیکن مزید مولی نہ گری اچانک بابا جی نے دوبارہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا بابا جی میں یہ مولی آپ کو دینے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہا تھا یہ سن کر بابا جی نے بڑے غصے سے اس کی جانب دیکھا مولی تو نہ لی لیکن بڑی سنجیدگی سے کہا یاد رکھو اللہ تمہیں تمہاری آزاد کو تم سے زیادہ جانتا ہے اور اس کے مطابق ادا کر دیتا ہے جب بھی موجود میں مزید کا تمام کرو گے پہلے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے موجود پر اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ وہ تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق عطا فرماتا رہے اسے اپنی حرکت پر سخت شرمندگی ہوئی لیکن آئندہ کے لیے کان ہو گئے شکریہ